السلام علیکم پروجیکٹو ٹیکنیکس اور پروجیکٹو ٹیسٹ آف پرسنالٹی یہ ہے ہمارے گفتگو کا موضوع سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی بات ہو پرسنالٹی ٹیسٹ کی ڈسکشن ہو اور ہم پروجیکٹو ٹیکنیکس کی بات نہ کریں یہ ممکن نہیں شاید پروجیکٹو ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہیں جن کو آپ سب سے دلچسپ ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں ان ٹیسٹ کو کرنا ان کو دیکھنا یا ان کے بارے میں پڑھنا ہمارے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک سائیکولوجسٹ ہیں ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور آپ پروجیکٹو ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں تو بھی آپ کی جاب شاید اتنی مشکل نہیں مگر ان ٹیسٹوں کی انٹرپریٹیشن خاصی مشکل ہو سکتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال اپنے ذہن میں لائیے بعض اوقات ہم کسی پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں گرمیوں میں آپ رات کو اگر باہر سونے کا اتفاق ہو تو آسمان کی طرف بادل کے کسی ٹکڑے کو دیکھتے ہیں دن میں دوپہر کے وقت آسمان پہ آپ کو سفید بادلوں کا کوئی گالا سا نظر آتا ہے اور اکثر بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم اس میں کیا دکھائی دیتا ہے کسی بچے کو اس میں کوئی خرگوش دکھائی دیتا ہے کسی کو کوئی روئی نظر آتا ہے کسی کو کوئی بھالو کی شکل دکھائی دیتی ہے کسی کو شاید کوئی دور رہنے والی پری اس میں یا کوئی جن یا بھوت یا کوئی جانور دکھائی دے اور کسی کو اس میں شاید کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا so what are they looking at they are looking at cloud but what they are perceiving is different ان کی پرسپشن مختلف ہے کسی کو اس میں جانور کسی میں کوئی خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے جس سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے تجربے کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنے اس وقت کے جذباتی تجربے کے مطابق فیلنگ اور اس سے متعلق دوسری چیزوں کے حساب سے بادل میں کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے تھوڑا سا اور آگے جائیں یا یوں کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا تاریخ کی جانب دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرائڈین اپروچ یا سائیکو اپروچ وہ اپروچ ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے خواب میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ان کے انکانشیس میں چھپی ہوئی ہیں یا دبی ہوئی ہیں اور خواب میں جو کنٹینٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ بھی exactly وہ نہیں ہوتا جو چیز یا جو خواہش آپ نے ریپریس کر کے اپنے انکانشیس میں چھپائی ہوئی ہے وہ خواہش یا وہ جذبہ یا وہ احساس اپنی شکل بدل کر ایک سمبولک فارم میں میں آپ کے خواب دکھائی دیتا ہے یہی چیز ہمیں بادل کے ٹکڑے کے مختلف طرح سے پرسیو کیے جانے میں دکھائی دیتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے اگر آپ سائیکو اینالٹک پرسپیکٹو کو استعمال کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کو بادل میں وہی دکھائی دے گا جو اس کی انکانشیس خواہشات کی عکاسی کرتا ہوں اسی چیز کو لے کے پروجیکٹو ٹیسٹ جو ہیں بنائے گئے بنائے جا رہے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں پروجیکٹو ٹیسٹ اگر آپ یاد کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینس میکنیزم جو فرائڈ نے دیے تھے ان میں ہم نے پروجیکشن کی بات کی تھی اس کے علاوہ بھی ہم عام زندگی میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیلنگس مجھ پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ کسی اور چیز کو بجائے اس کے کہ خود پر ریفلیکٹ کریں آپ مجھ پہ پروجیکٹ کریں تو پروجیکٹ سے کیا مراد ہے یعنی دراصل کوئی ایک اور چیز ہے ایک مختلف اسٹیمولس ہے کسی اور طرح سے دکھائی دے رہا ہے یا کسی ایک اسٹیمولس میں ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی دے رہی ہے جو کہ بظاہر اس اسٹیمولس میں موجود نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ اسی طرح کی چیزوں اور اسی طرح کے ایکسپیرئنس سے تعلق رکھتے ہیں پروجیکٹو ٹیسٹ میں کسی بھی سبجیکٹ کو ایسے اسٹیمولس پیش کیے جاتے ہیں جو کہ بظاہر کوئی خاص معنی نہیں رکھتے اور مطلب یا مراد یہ ہوتی ہے کہ جو سبجیکٹ ہے اس کو کوئی معنی دے گا اگر ہم دیکھیں ڈیفینیشن کے مطابق these are the test in which the subject is first shown an ambiguous stimulus and then has to describe it or tell a story about it یعنی آپ ایک امبیگیوس ویک چیز بظاہر کوئی معنی رکھنے والی چیز معنی نہ رکھنے والی چیز ایک سبجیکٹ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دیتا ہے جیسے پانی کا ایک گلاس کسی کے سامنے رکھ دیجیے اور اس کو پوچھے تمہیں اس میں کیا دکھائی دیتا ہے کوئی شخص کہے گا اٹس ہاف فل اور کوئی شخص کہے گا ہاف ایم ٹی اسی گلاس میں ایک جتنا پانی موجود ہے لیکن اس کو پرسیو کرنے کا طریقہ مختلف ہے اگر کسی شخص کو اپنی زندگی جو ہے وہ خالی محسوس ہوتی ہے تو شاید اور نامکمل محسوس ہوتی ہے تو وہ ہاف ایمٹی کی بات کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص آپٹیمسٹک ویو پوائنٹ رکھتا ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہے امید رکھنے والی ہے پازیٹو سوچ ہے تو وہ ہاف فل پر توجہ دیتا ہے بالکل اسی طرح سے مختلف طرح کے اسٹیمولا جو ہیں وہ پروجیکٹو ٹیسٹ میں استعمال ہوتے ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں ہم سیاہی کے دھبے استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں انٹرپریٹیشن لیتے ہیں کسی میں ہم نامکمل جملے یا الفاظ پیش کرتے ہیں اور سبجیکٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کے جواب میں جو بھی ذہن میں آتا ہے وہ فوراً کہیے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں کچھ تصاویر یا پکچرز اور پینٹنگ جو ہیں یا ڈرائنگ جو ہیں وہ سبجیکٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے اس میں کیا ایونٹ ہے جو وقوع پذیر ہوا ہے اس سے پہلے کیا ہوا تھا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اور پھر کچھ ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جس میں آپ سبجیکٹ کو کچھ ڈرائنگ کرنے کو دیتے ہیں کچھ ٹیسٹ میں ہیومن فگر کی ڈرائنگ کرنے کو دی جاتی ہے کچھ میں کسی گھر اور مکان یا درخت کی ڈرائنگ کرنے کو بھی کہا جاتا ہے اور جو ڈرائنگ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ یہ کسی شخص کی کن فیلنگس کی کس سائیکوپیتھولوجی کی یا شخصیت کے کس پہلو کی نشاندہی کر رہے ہیں سب سے زیادہ کامنلی استعمال ہونے والے اور بہت پاپولر ٹیسٹ جو ہیں ان میں ہمیں ٹیسٹ دکھائی دیتا ہے تھمیٹک ٹیسٹ یا ٹی ٹی اے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہاؤس پرسن یا draw man incomplete sentence blanks اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں آئیے ہم سب سے پہلے ان میں سے کچھ ٹیسٹوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کانٹینٹ کیا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جاتی ہے پروجیکٹو ٹیسٹ میں جو سب سے شاید مشکل کہہ لیجیے یا کمپلیکس چیز یا یوں کہہ لیجیے کہ ایسی چیز جو اتنی سیدھی نہیں ہے وہ ہے interpretation and scoring objective test میں آپ جانتے ہیں کہ اسکورنگ بہت آسان ہے وہ آبجیکٹو ٹیسٹ ہے کوئی بھی شخص اسکورنگ کر سکتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے کہ پرسن ایکس وائی زی کا اسکور کیا ہے لیکن پروجیکٹو ٹیسٹ میں ایسا ممکن نہیں ہے very very fine and specific skills are required for interpreting the results of projective test no ordinary person can interpret an in ink blot test for example اگر میں سیاہی کے دھبے میں کہوں کہ مجھے اس میں ایک دریا نظر آ رہا ہے تو اس بات کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے ایک ٹرینڈ سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہوگی جبکہ ایک آبجیکٹو ٹیسٹ میں اس طرح کے خاص پروفیشنل کی ضرورت نہیں ہے اگر دستیاب نہ ہو تو اس کی اسکورنگ کسی سے بھی کروائی جا سکتی ہے پروجیکٹو ٹیسٹ میں سب سے پہلے اور شاید سب سے پہلا ٹیسٹ یا سب سے یوں کہہ لیجیے کہ اہم ٹیسٹ اور شاید سب سے دلچسپ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ہے روشاکس انگ بلاٹ ٹیسٹ رمن روشاک کے ساتھ اس کا نام ایسوسیٹڈ ہے بنیادی طور پر یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کچھ سیاہی کے دھبوں پر مشتمل ہے مختلف کارڈ ہیں ہر کارڈ کے اوپر جو ہے ایک دھبا یا کہہ لیجیے دھبا نما تصویر موجود ہے بنیادی تصور ان بلاٹس کا یہ ہے کہ جیسے آپ بھی بچپن میں کرتے ہوں گے آپ کسی بھی کاغذ کو موڑ لیجیے کاغذ کے درمیان میں انک کا ڈراپ ڈال دیں یا اگر آپ کے پاس اگر آپ کلر بنانا چاہتے ہیں تو آپ پینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں انک کا کترا گرانے کے بعد کاغذ کو فولڈ کر دیجیے اس کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ پھیر دیں اب آپ اس کو دوبارہ کھولیں گے تو آپ کو ایک بالکل بیلنس اور اکولی ڈسٹریبیوٹیڈ شیپ نظر آئے گی ہم اس کو شیپ ہی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو انک بلاٹ کہہ سکتے ہیں اس دھبے میں یا اس شیپ میں جو دکھائی دے رہی ہے اس کو ہم ایک اسٹیمولس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں روشک نے بھی یہی کیا ان کے کچھ انک بلاٹ جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں یعنی سفید بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر سیاہ رنگ کی جو ہے انک اس کو استعمال کیا گیا اور کچھ ایسے ہیں جو کہ کلرڈ بھی ہیں یعنی اس میں انک کے علاوہ آپ کو جو کلرڈ بلاٹس بھی جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں the test consist of ink blot pieces which have no definite shape یہ جو پریسز ہیں ان کی کوئی ڈیفینیٹ شیپ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہر کسی کو ایک الگ چیز اس میں دکھائی دیتی ہے the shapes are are symmetrical and subject on separate card ایک ایک کر کے کارڈ جو ہے وہ سبجیکٹ کو دکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دکھا کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کو اس میں کیا دکھائی دیتا ہے ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اپنے تجربے کے مطابق اپنی بیک گراؤنڈ کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق اپنے محسوسات کے مطابق اور سائیکو ڈائنامک ٹرمز میں اپنے خفتہ جو مسائل ہیں یا دبی ہوئی خواہشات ہیں اس کے مطابق اپنا جواب دیتا ہے اور شاید آ, کوئی بھی دو لوگ ایک چیز اس دھبے میں نہیں دیکھتے لیکن کچھ کامن چیزیں ایسی ہیں جو کہ عام طور پہ یونیورسلی دیکھا گیا کہ لوگوں کو ان میں دھبوں میں دکھائی دیتی ہیں مثلا بہت زیادہ لوگ ہوں گے جن کو وہ دھبا ایک تتلی کی طرح لگے گا کوئی دھبے ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ پرسیو کرتے ہیں ایز اے بیٹ کہ وہ ایک چمگادڑ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیمیٹریکل شیپ بنتی ہے جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے اوپر یہ تاثر مل سکتا ہے کہ کسی چیز کے دو پر ہیں تو وہ دو پروں والی اور پر پھیلے ہوئے ہوں تو ایک تتلی بھی ہو سکتی ہے ایک چمگادڑ بھی ہو سکتی ہے کوئی اور چیز بھی اس میں دکھائی دے سکتی ہے بہت سے لوگوں کو اس میں لیزرڈ یا چپکلی بھی دکھائی دیتی ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ کامنلی پرسیو کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو کہ کسی ایک خاص طرح کا پرسنالٹی پیٹرن رکھتے ہیں یا ان میں کوئی سائیکوپیتھولوجی بھی پائی جاتی ہے بہت زیادہ اگریسو ٹینڈنسیز بھی ہو سکتی ہیں وہ اس میں خاصی مختلف اور دلچسپ اور عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور ان کی ڈسکرپشن جو ہیں ہر ایک بلاٹ کی وہ ایک خاصی طویل یا یوں کہہ لیجیے کہ تفصیلی کہانی کسی صورت بھی بعض اوقات اختیار کر لیتی ہیں اب مثال کے طور پہ ایسے بلاٹس ان میں کہیں پر کوئی ریڈ اسپاٹس یا دھبے دکھائی دیتے ہیں تو ایک شخص جس میں اگریسو ٹینڈنسیز ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اور ایسے نیریٹیو موجود ہیں ریسرچ میں بھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ دو جانور ہیں یا دو بھالو ہیں واپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کو مار دیا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے یہ سب خون کے دھبے جو ہیں یہ بکھرے ہوئے ہیں دوسری جانب کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک بہت ہلکی پھلکی طبیعت کا مالک ہے اور جو خوش مزاج ہے اور جس جس میں جس کو زندگی میں پازیٹیو چیزیں دیکھنے کی عادت ہے اس کو وہی ریڈ اسپاٹ جو ہیں اس کو یہ لگ سکتا ہے کہ پھولوں کی پتیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں تو ایک رومانٹک اورینٹیشن جو ہے اس میں دکھائی دے سکتی ہے اگریسو اورینٹیشن والا شخص جو ہے وہ اس میں ایک اور طرح کی چیز دیکھتا ہے دا ریسپونس آر ریکارڈیڈ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے آئٹمس ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کچھ آسان نہیں ہے روشا کے انٹرپریٹیشن کے لیے خاصا کمپلیکس قسم کا سسٹم موجود ہے اور اس کے اندر مختلف پہلو جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں اگر آپ ٹیسٹ کا مینول دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کس کس طرح سے کون سی چیز کا کیا مطلب نکالا جائے گا مثلا اگر کوئی شخص لائٹ دیکھ رہا ہے یا ڈیپتھ دیکھ رہا ہے یا کلر دیکھ رہا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا بھی اپنا اپنا ایک مطلب ہے آ, لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان ٹیسٹوں کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر آپ سیکھنے کے عمل سے گزریں گے تو اس وقت اس کی زیادہ سمجھ آئے گی آ, یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ استعمال کیا جائے گا اس کو ہر شخص سے پوچھتے ہیں ایک ایک کارڈ دکھا کے کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دیتا ہے ریسپونس جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں اور اویلیبل کمپلیکس سسٹم کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ فائنلی کی جاتی ہے اس ٹیسٹ کا صحیح استعمال اس کی accurate administration um, or precise interpretation these things depend to great great extent on the skill training and practice of the or or psychologist اگر سائیکولوجسٹ پراپرلی ٹرین نہیں ہوگا اور اس کو صحیح طرح سے اس بات کی تربیت نہیں ہوگی کہ روشاک ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ٹیسٹ جو ہے یہ کوئی صحیح معنی خیز نتائج دے گا اور یہ چیز ہمیں اکثر پروجیکٹو ٹیسٹ میں دکھائی دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشا کی شیپس جو ہیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں سیمیٹریکل ہوں گی جو چیز آپ کو کارڈ پر یا اپنے صفحے پر ایک سائڈ پہ دکھائی دے گی رائٹ سائڈ پہ وہی آپ کو لیفٹ سائڈ پر بھی دکھائی دے گی کیونکہ دراصل یہ ایک ہی طے شدہ کاغذ کی کھلی ہوئی تصویر ہے ایک اور پروجیکٹو ٹیسٹ جو خاصا مقبول ہے اسٹوڈینٹس بھی اکثر اپنی کیس اسٹڈیز میں استعمال کرتے ہیں کلینکل رپورٹس میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اور شاید ہی کوئی سائیکولوجی کا ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا جس نے کبھی بھی اس کو استعمال نہ کیا ہو یا دیکھا نہ ہو اس کا نام ہے ٹی ٹی اے یا ایپرسپشن ایپرسپشن ٹیسٹ اور پرسپشن پرسپشن سے آپ واقف ہیں پرسپشن کیا ہے پرسپشن سے مراد ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں اپنے سینسز کی مدد سے مل رہی ہے اس کو ہم کچھ مانی دیتے ہیں ادراک حاصل کرتے ہیں کسی چیز کا اپرسیپشن سے مراد ہے کانشیس پرسپشن کانشیسلی کسی چیز کو دیکھنا محسوس کرنا ادراک کرنا اور اس کو بیان کرنا تھیمیٹک اپرسیپشن یعنی یہ ٹیسٹ جو ہے کسی تھیم سے متعلق ہے اور اس کی کیا پرسپشن آپ کرتے ہیں ٹیسٹ کا نام ہینری مرے کے نام کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے پرانا ٹیسٹ ہے آج بھی استعمال ہوتا ہے it's a series of ambiguous pictures which is shown to the subject who has to write a story about what he or she is seeing the story is considered as a reflection of the person's personality مختلف تصویریں ہیں تصویروں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک ایک کر کے سبجیکٹ کو دکھائی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے لیکن روشاک ٹیسٹ سے یہ مختلف ہے روشاک میں بالکل ایک ایبسٹریکٹ شیپ ہے جو کہ آپ کچھ بھی نہیں بنایا گیا لیکن ٹی اے ٹی میں جو تصویر دکھائی جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کردار موجود ہوتے ہیں کردار واضح طور پہ ضروری نہیں کہ آپ کو میل یا فیمیل فگر دکھائے جا رہے ہوں آپ خود سے پرسیو کرتے ہیں کہ آپ کو یہ میل فگر لگ رہا ہے یا فیمل فیس لگ رہا ہے تصویریں روشا کے مقابلے میں ان کو آپ تصویریں کہہ سکتے ہیں روشا جو تھے وہ انک بلاٹس تھے جو کہ اس میں استعمال کیے گئے دا سبجیکٹ از آس to describe whatever is happening in just like forming a story تو سبجیکٹ کو ایک طرح کی ایک کہانی جو ہے وہ بیان کرنا ہوتی ہے وہ لکھ بھی سکتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کو اس بیان کردہ کہانی کو نوٹ بھی کیا جاتا ہے the subject has to tell what is happening in the scene what are the antecedent who the characters are and what is going to happen in future. یعنی صرف تصویر دیکھ کے یہ نہیں بتانا کہ اس میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت اس میں کیا ہو رہا ہے جو کردار اس میں دکھائی دے رہے ہیں وہ کون ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یعنی اب سے پہلے اس سین سے پہلے کیا ہو چکا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے ظاہری بات ہے یہ کافی الیبوریٹ قسم کی ڈسکرپشن ہے اور جب اس طرح کی کہانی لکھی جائے گی تو یہ خیال ہے اور یہ ازمپشن ہے کہ جو بتانے والا ہے یا ٹیسٹ ہے اس کے ذہن میں اور اس کی زندگی میں جو سب سے سگنیفیکنٹ کریکٹرز ہیں وہی اس میں ریفلیکٹ ہوں گے اور جو مین کیریکٹر ہے وہ اس کا اپنا کردار ہوگا اور جو جذبات اور جو حالات وہ بتا رہا ہے وہ دراصل اس کی اپنی زندگی کے حالات اور جذبات کی عکاسی کر رہے ہوں گے مثلا اگر وہ یہ کہے کہ اس کا جو مین کردار یا ہیرو جو ہے وہ بہت خوش ہے تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ایک خوش انسان ہے لیکن اگر اس میں یہ بتایا جائے کہ وہ ایک پریشان حال شخص ہے جس کو ماضی میں اس کے بھائی نے بہت زیادہ تنگ کیا اور اس کے ساتھ بہت زیادتی کی اور آئندہ زندگی میں وہ ناکام ہونے والا ہے اور خودکشی کرنے والا ہے تو اس سے ہمیں یہ کلو مل سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اس شخص کی اپنی آپ بیتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی سوئسائڈل ٹینڈنسی جو ہے وہ پنپ رہی ہوں so the subject past present and future along the description of characters, their thinking and motivation جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کرداروں کی موٹیویشن اور تھنکنگ جو ہے اس کو بیان کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی تھنکنگ اور موٹیویشن کو بیان کر رہا ہوتا ہے ٹی اے ٹی ٹیسٹ جب ڈیولپ کیا گیا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو سبجیکٹس ہیں ان کی پرسنالٹی کے مختلف پہلوؤں جو ہیں ان کی اسٹڈی کی جا سکے originally the T T A was develop for patients in psychoanalysis ایسے پیشنٹس جو کہ سائیکو انالیس سے گزر رہے تھے ان کی شخصیت کی جانچ کے لیے اس کو ڈیولپ کیا گیا بعد میں یہ دیکھا گیا کہ مختلف عمر کے لوگوں کے ساتھ یہ بہت مفید ٹیسٹ ثابت ہوا اور جس کا مطلب ہے کہ اس کو طرح طرح کی پاپولیشن کے ساتھ استعمال کیا گیا it was for the objective to evaluate a pattern of thought attitude observational tendencies and emotional responses and experience اور خیال یہی ہے کہ جو تصویر میں ڈسکرائب کیے گئے کرداروں کے ایموشنس ہوں گے جذبات ہوں گے خیالات ہوں گے جیسی ان کی سوچ ہوگی جیسا ان کا رجحان ہوگا وہ دراصل سبجیکٹ کے اپنے رجحانات کی عکاسی کر رہا ہوگا اسکورنگ روشا کے مقابلے میں اس کی اسکورنگ شاید آسان ہے بہت سے کلوز ڈسکرپشن سے بھی مل جاتے ہیں the interpretive system of T A T identifies story with the individual among variety of scoring interpretations the scoring system is based on Murray's theory primarily the test contains thirty cards. ان کارڈ میں سے کچھ جو ہیں بلکہ تمام تر ایڈلٹ مرد و خواتین کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں کچھ ٹیسٹ جو ہیں بچوں کے لیے استعمال کے لیے مناسب خیال کیے جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام کارڈ جو ہیں کسی سبے کے ساتھ آپ استعمال کرتے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلینشینز یا پریکٹیشنر جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کی صورتحال دیکھتے ہوئے اس کی ابلٹی دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ محض بیس کارڈ استعمال کرے اور ریسرچ میں وہ دکھائی دیتا ہے کہ دو سے لے کے تیس کارڈ تک استعمال کیے گئے سو بعض لوگوں کے ساتھ تیس کے تیس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں کارڈ یا پکچرز ان کو کہہ لیجیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی سبجیکٹ اس طرح کا ہے کہ وہ زیادہ دیر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا زیادہ دیر بول نہیں سکتا اور بڑی مشکل سے سوالوں کے جواب دیتا ہے اور اس کے لیے کہانی بیان کرنا ایک مشکل تجربہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ محض دو یا تین کارڈ بھی استعمال کریں اس ٹیسٹ کی ایک جو اچھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے it has a greater intuitive appeal it helps to identify and motivation for the story teller اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے روشا کے مقابلے میں خاصی آسان ہے ٹی آئی ٹی کی پکچرز اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ ویک اور امبیگیوس نہیں ہے جتنی کہ روشا کے ان پلاٹس ہیں کیونکہ اس میں فگرز ہمیں دکھائی دیتے ہیں ویک پوائنٹس یہ ہیں کہ ٹی آئی ٹی کی بھی سائیکوپیٹرک پراپرٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو پروجیکٹو ٹیسٹ کے لیے سائیکومیٹرک پراپرٹیز ریلائبلٹی ویلڈیٹی اور پھر اسٹینڈرڈائزیشن یہ اس طرح سے شاید ممکن ہی نہیں ہے جیسے کہ آپ کسی ابلٹی کے ٹیسٹ کے ساتھ کر سکتے طور یہ اس کا ایک ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے ادر وائز یہ ایک اچھا ٹیسٹ ہے انٹرسٹنگ ٹیسٹ ہے اور ریسرچ کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ اس سے خاصے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں ایک اور ٹیسٹ جو ٹی اے ٹی سے ملتا جلتا ٹیسٹ ہے that is C A T which is children apperception test یہ ٹیسٹ جو ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے ہی بنایا گیا اور اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ T A T it is that was developed in 1949 by Bellak for children age three to ten years the main objective was to measure personality traits attitudes and psychodynamic process in children اور دیکھا گیا کہ ٹی اے ٹی شاید اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں ہے بچوں کے لیے اسپیسیفکلی جس کی وجہ سے بچوں کے لیے الگ سے ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے اور اس طرح سے یہ ٹیسٹ بنایا گیا the test contains black and white picture card and use animal figure instead of humans in addition to original C A T and alternative version of C A T call C A T H is also available and published scoring of this test is not based on objective scales and it must be perform by a trained administrator training and skill is a must the scores interpretation should take in کا certain point the story's primary theme is the first thing جب ہم انٹرپریٹیشن کریں گے اور بچے کے ریسپانسز کا جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کہانی کی تھیم کیا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہیرو دا اسٹوریز ہیرو اور ہیروئن کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ کون ہے اور وہ کیسا ہے خیال ہے کہ اگر ایک لڑکا وہ ٹیسٹ کر رہا ہے تو ہیرو کا کردار اس کے لیے زیادہ اہم ہوگا اور اس کی اپنی شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہا ہو اگر وہ لڑکی ہے تو جو اس میں مین فیمل کیریکٹر ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کر رہے ہوں گے then we have the need اور آف دا ہیرو اور heroine the the environment in which story takes place and the child perception of the figure picture کیا ماحول ہے کیا سیٹنگ ہے جس میں تمام تر واقعات ہو رہے ہیں مختلف کرداروں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اموشنلی اور سوشلی اور ادر وائز وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کیسے لنکڈ ہیں یا ریلیٹڈ ہیں یہ سب کچھ بھی جو ہے بچی کی شخصیت کی مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرے گا the main conflict in the story the anxieties and defence express in the story کہانی میں کہانی کی تھیم میں کرداروں میں کیا کانفلکٹس ہیں کیا تناؤ پایا جاتا ہے کیا انگزائٹی یا مشکلات پائی جا رہی ہیں یہ تمام بھی جو ہیں بچے کی پرسنالٹی کی کے حوالے سے دیکھے جائیں گے اور ان کا جائزہ لیا جائے گا the function of the child superego and the integration of the child ego بچے کی سپر ایگو اور اس کی ایگو کہاں پہ کار فرما ہے ان کا کردار کیا دکھائی دیتا ہے یہ سب کچھ بھی جو ہے سی اے ٹی کے پکچر کے انالیس میں اور انٹرپریٹیشن میں مد نظر رکھا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اب جب ہمارے پاس روشا کا ٹیسٹ پھر ٹی اے ٹی پھر سی اے ٹی اس طرح کے جب ٹیسٹ تھے تو گریجولی بہت سے اور اس قسم کے ٹیسٹ جو ہیں لوگوں نے وہ ڈیویلپ کیے ایسے بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں جس میں پکچر اسٹوری کے بارے میں ہم جو تصور ہے استعمال کرتے ہیں یعنی ایک پکچر دے دی ایک تصویر دکھائی گئی اور اس کے بارے میں کہانی باندھنے کو کہا گیا پکچر اسٹوری ٹیسٹ کے نام سے بھی ایک ٹیسٹ موجود ہے the picture story test was develop by Symonds in 1949 خاصا پرانا ٹیسٹ ہے لیکن اتنا زیادہ کامنلی نون ٹیسٹ نہیں ہے کیونکہ دوسرے بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں the test was develop to use with adolescents main object of this test like یعنی جن کے حوالے سے تصویر دیکھ کر اور وہ کہانی جو ہے بنائی جاتی ہے لیکن ذرا سا مختلف ٹیسٹ اور ایک دلچسپ طریقے سے ایڈمنسٹر کیا جانے والا ٹیسٹ ہے یہ پکچر کارڈس اور ان مختلف پکچر کارڈز کو اور جو سچویشن ہے ان کے حوالے سے دیکھتے ہوئے کہانی بنائی جاتی ہے اور ظاہر ہے اسی حساب سے ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ایک اور test the education apperception test اور پھر دا اسکول اپرسپشن میتھڈ یہ بھی دو انسٹرومینٹس ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن اور اسکول سے تعلق رکھتے ہیں The education and perception test was developed by Thompson and Sons in 1973 and the school and perception method was designed by Solomon and Starr in 1968. Once again, pictures are used. These two picture instruments were designed to tap children's attitude towards school and learning. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہم تھوڑا ہٹ کر استعمال کر رہے ہیں ٹی اے ٹی کی طرح سے یا سی اے ٹی کی طرح سے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ان جنرل ہر لائف سچویشن کے بارے میں رویے یا جذبات یا مسائل کے بارے میں ہم اس میں ایکسپلوریشن نہیں کر رہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسکول اور ٹیچنگ اور لرننگ اور ٹیچنگ اور learning process teaching and learning situation and settings ان کے بارے میں بچے کے جو رویے ہیں یا اس کے احساسات ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے سو so اس لحاظ سے یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ شاید ایکڈیمک سیٹنگ میں استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ایک اور similar test Michigan picture test Michigan picture test was developed in 1953 یہ ٹیسٹ جو ہے it is use to elicit various responses ranging from conflict with authority figures to feeling of personal inadequacy یہاں پہ میں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ جذبات کچھ پرسپشن جو ہے اپنی ذات کے بارے میں ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں یعنی conflict authority and feeling of personal inadequacy تو جہاں پہ ایک طرف اپنی ذاتی انڈیکویسی کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ جو لوگ اتارٹی میں ہیں ان کے ساتھ کانفلکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے تو دیکھا جائے تو ایک اپنی ذات کے بارے میں جو انسان کی پرسپشن ہے اس میں بھی وہی دیکھی جا رہی ہے age of eight to fourteen years بچوں کے ساتھ استعمال ہونے کے لیے ٹیسٹ بنا آٹھ سے لے کے چودہ برس کی عمر کے بچوں کے لیے ٹیسٹ میں سولہ پکچر جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں اور انٹرپریٹیشن کا اس کا اپنا ایک سسٹم ہے تصویروں کے حوالے سے ابھی تک ہم جو ٹیسٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایسے ٹیسٹوں کی بات کی جس میں بچے کو سملرس پکچرس دکھائی جاتی ہیں یعنی اس کو ہم کچھ تصاویر پیش کرتے ہیں اور ان تصاویر کے بارے میں بچہ کچھ بتاتا ہے مگر ایسے بھی بہت سے ٹیسٹ ہیں جس میں بچہ یا سبجیکٹ یا جو ریسپونڈنٹ ہے اڈلٹ ریسپونڈنٹ بھی اس کو تصویر بنانے کو کہا جاتا ہے make a picture story method بھی اسی طرح کا ہے The test contains 67 cut-up figures of people and animals that may be presented on any of pictorial back یعنی کٹ آؤٹ کی فارم میں کردار ہیں اور پکٹوریل بیک گراؤنڈ بھی ہیں ان کی مختلف کرتے ہوئے جو ہے ہے ایک پکچر اسٹوری بنائی جاتی the test was into اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں لائف ایکسپیرئنس بھی جو ہیں ہمیں اس میں دکھائی دیتے ہیں اور جو سیٹنگز ہیں اس کے اندر کمرے کی سیٹنگ ہو سکتی ہے سڑک کی سیٹنگ ہو سکتی ہے باغ کی سیٹنگ ہو سکتی ہے اور پھر جو کردار جو ہیں کٹ آؤٹس جو ہیں ان کو اس طرح سے پلیس کیا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے جذبات اور تھنکنگ جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی لائف کی سیٹنگ اور سناریو جو ہے وہ بھی سامنے ابھر کر آتا ہے دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی ٹیسٹ جو ہے سبجیکٹ کو بھی دلچسپ لگتا ہے تھوڑی سی اس میں ایکٹیویٹی بھی شامل ہے انٹرپریٹیشن اس کی بھی اسی طرح سے اپنے سسٹم کے تحت ہوگی جو سیٹنگز ہوں گی جو کردار ہوں گے جو ان کے محسوسات ہوں گے اور ان کے جو ایکشنز ہیں ان تمام کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے سبجیکٹ کے بارے میں انٹرپریٹیشن کی جائے گی then there are some other test which use picture in different manner مثال کے طور پہ ایک ٹیسٹ ہے آپ نے شاید اس کا نام نہ سنا ہو it is the hand test اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہینڈ ٹیسٹ بھلا کیا ہوا ہاتھ کا ٹیسٹ ہاتھ کا ٹیسٹ نہیں ہے مگر ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں ہاتھ کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں the hand test was develop in 1983 by Wagner the test contains nine of hands and there is a tenth card which is a blank نو کارڈوں پر ہاتھ کی مختلف تصاویر ہیں یا ڈرائنگس کہہ لیجیے اور دسواں کارڈ جو ہے وہ ایک بلینک کارڈ کارڈ ہے the the test is asked what hand be doing آپ تصویر دیکھتے ہیں اس میں ایک ہاتھ کی ڈرائنگ ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ہاتھ اس وقت کیا کر رہا ہے اس کو جو ڈسکرپشن ہوگی اور جو بتایا جائے گا اس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ عکاسی کرتا ہے اس بات کی سبجیکٹ کی اپنی فیلنگس کیا ہیں خیالات کیا ہیں اور کس قسم کی اموشنل مینٹل ٹینڈنسیز کا وہ مالک ہے the response are interpreted according to twenty four categories جو مختلف ریسپانس سبجیکٹ دیتے ہیں ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے چوبیس کیٹیگریز اس میں پاسبل ہے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ریسپانس جو ہے وہ افیکشن میں فال کر سکتے ہیں اگریشن ڈپینڈنس اس طرح کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور جو سبجیکٹ سے ریسپانسز ہیں ان کو کیٹیگریز کے حساب سے جو ہے اپنی اپنی کیٹیگری میں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور یہی چیزیں جو ہیں اور یہ جو ریکارڈ کی جاتی ہیں responses according to the categories this provide the basis for interpretation اس کے علاوہ جو بلینک کارڈ ہے اس کے بارے میں سبجیکٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے ویزینٹ ودینک test instruct hand on the card and then describe what they might be doing blank ہے اس پہ کوئی ڈرائنگ نہیں ہے سبجیکٹ سے کہا گیا کہ تم امیجن کرو تو اس کے امیجنیشن میں وہ ہاتھ کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے اور کس طرح کی ٹینڈنسیز کا مالک ہے تو یہ تو کچھ ایسے ٹیسٹ تھے جس میں ہم مختلف طرح کی تصاویر دکھاتے ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ بھی ہیں مثلاً frustration study the Rosenzweig picture frustration study it was developed in test forty seven the test is based on assumption will identify with the person being frustrated یعنی ایسے کردار جو کسی وجہ سے فرسٹریٹ کیے جا رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہے سبجیکٹ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا the test is available in in forms for children adolescents and the the the task of of test is to fill response cartoon figures being frustrated the responses are in terms of the the the type of of reaction and direction aggression expressed یعنی کس قسم کا ریسپانس ریسپونس ہوا اگریشن کا کیسے اظہار کیا گیا فرسٹریشن کو کیسے ایکسپیرئنس کیا گیا اور فرسٹریشن کے بعد وہ ایگریشن کس طرف ڈائریکٹڈ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انٹرپریٹیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اب ان تمام ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پروجیکٹو ٹیسٹ بھی کتنی مختلف طرح کی ویرائٹی میں پائے جاتے ہیں اور ابھی ہم نے ان میں سے کچھ ٹیسٹوں کی بات کی یہ وہ ٹیسٹ ہیں جس میں ہم اسٹیمولس پکچر جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد سبجیکٹ جو ہے ان کو ریئیکٹ کرتا ہے ریسپونڈ کرتا ہے ان کو ڈسکرائب کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جن میں مختلف طرح کی ڈرائنگ جو ہے سبجیکٹ بناتا ہے ابھی ہم ان دو ایسے ٹیسٹوں کی بات کریں گے ڈرا پرسن ٹیسٹ اور house tree person house tree person بہت کامنلی استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے اور اسٹوڈینٹس کے پروجیکٹس میں بہت استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈرا پرسن ٹیسٹ بھی خاصا پاپولرلی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سبجیکٹ کو پیپر اور پینسل دے دیا جاتا ہے اور اس کو ایک پرسن ڈرا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ بنایا جانے والا شخص میل ہوگا یا فیمیل ہوگا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا بنیادی چیز جو کرنی ہے وہ ہے ایک ڈرائنگ بنانا the test was developed of the drawing جو بھی ڈرائنگس بنائی جاتی ہیں اس میں بہت سی کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے مثال کے طور پہ placement size of the figure pencil pressure symmetry line quality shading the presence of erasures facial expressions posture clothing and overall appearance یعنی جو ڈرائنگ ہے اکثر جب آپ کسی بھی شخص کو وہ ٹیسٹ کرنے کو دیتے ہیں لوگوں کا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جی میری تو ڈرائنگ اچھی نہیں ہے پھر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ کا ٹیسٹ نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا بنائیں گے تو جو تھوڑی سی ایک سیلف کانشیسنیس سبجیکٹس میں آ جاتی ہے ڈرائنگ کے حوالے سے وہ ختم ہو جاتی ہے دے فیل لیس آلسو ڈرائنگ جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے کہ آپ ڈرائنگ کی کوالٹی تو نہیں دیکھ رہے لیکن آپ پینسل پریشر اور کتنی دفعہ مٹایا گیا اریزر کا استعمال کیا گیا اس پر ضرور توجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ اس انسان میں یا اس سبجیکٹ میں پائے جانے والی آ, کسی کانفلکٹ کی کسی فرسٹریشن کی انہیبیشن کی ٹینشن کی انگزائٹی کی نشاندہی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تصویر کو کاغذ میں کہاں پلیس کیا گیا اس کی اپنے حوالے سے انٹرپریٹیشن ہوگی مثال کے طور پہ اگر پورا صفحہ موجود ہے لیکن اس کے کارنر میں جا کے ایک چھوٹا سا فگر بنا دیا گیا تو اس سے کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آئسولیشن کا شکار ہے انٹروورژن میں وہ زیادہ محو رہتا ہے اور یہ کہ وہ تھوڑا سا الوف شخص ہے باقی سارے معاشرے سے یا ارد گرد کے لوگوں سے وہ دوری میں ہے اور تنہائی میں ہے اگر فگر سینٹر میں بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ that person is at ease other people and اگر فگر کو بہت چھوٹا بنایا گیا بہت کمزور بنایا گیا یہ کچھ اور چیزیں انڈیکیٹ کرتا ہے اس کے لمس کس طرح سے ہیں ہاتھ پاؤں کیسے ہیں آ, یہ تمام چیزیں جو ہیں سبجیکٹ جو تصویر بنا رہا ہے اس کے مختلف جذبات کی ایکسپیرئنس کی تجربات کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ ٹیسٹ ڈرا پرسن ٹیسٹ اس کے بعد جو ہم ذکر کریں گے ایچ ٹی پی یا ہاؤس ٹری پرسن یہ ٹیسٹ ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت سے کیسز میں سائیکوپتھولوجی کی انڈیکیشن میں بہت مدد کی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائیکوپتھولوجیکل پیٹرنس جب پائے جاتے ہیں تو ان کی نشاندہی ڈرائنگز میں ہوتی ہے ڈرا پرسن ٹیسٹ میں آپ صرف ایک فگر بناتے ہیں جب کہ آپ ہاؤس ٹری پرسن جو کہ دوسرا ٹیسٹ ہے اس میں آپ سبجیکٹ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک گھر ایک درخت اور ایک انسان کی تصویر بنائے سب سے اہم دوبارہ سے وہی بتا بات بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈرائنگ کا نہیں ہے سبجیکٹ کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کی ڈرائنگ کے اوپر کوئی ایویلویشن نہیں ہو رہی صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس کس طرح کی چیزیں بنائے گا H T B was developed and popularize by Buck nine forty eight the drawing of house tree and person are use as reflective sources sources which indicate the and psychological functioning items white paper and pencil they are required nothing else is required ضرورت پڑے تو آپ اریزر جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں کاغذ کے اوپر تصویر بنائی جاتی ہے سبجیکٹ بعض اوقات تینوں چیزیں ایک ہی کاغذ پر بنا دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ مطالبہ بھی پیش آتا ہے کہ آپ کو الگ الگ کاغذ چاہیے یا سفیشینٹ آپ کے پاس مٹیریل موجود نہیں ہے لیکن یہ زیادہ اس کے امپورٹینٹ ایشوز نہیں ہے امپورٹینٹ چیز ہے ڈرائنگ ایچ ٹی پی کے انٹرپریٹیشن کے لیے مینولس موجود ہیں ایسے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جو کہ پوری پوری کتاب ایس ٹی پی کی ڈرائنگس کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو خاص طور پہ ہیومن فگر کی ڈرائنگ ہے اس سے بہت سی چیزیں کسی شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ لگتی ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے بہت ٹائٹ جو کپڑے پہنے ٹائٹلی پیکڈ انسان بنایا گیا کپڑوں کے اوپر بٹنز لگے ہوئے ہیں سخت قسم کی بیلٹ باندھی ہوئی اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ شخص کس قسم کی شخصیت کا حامل ہے اس کو فلیشی چیزیں پسند ہے لیکن وہ ایک کلوز پرسنالٹی ہے اگر بہت سے لوگ جب تصویریں بناتے ہیں تو اس میں بازو کی جگہ اور ٹانگ کی جگہ محض ایک اسٹریٹ لائن لگا دیتے ہیں اور ڈینگلنگ ہینڈز اینڈ فیٹ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ نما نہیں ہوتے لیکن ایک دائرہ بنا دیتے ہیں ایک نقطہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہیں اور یہ پاؤں ہیں یہ چیزیں جو ہے یہ کہ سائیکو پیتھولوجی کی انڈیکیشن کرتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ مختلف طرح کی ڈرائنگ اینگزائٹی ڈپریشنک ٹینڈنسیز یہ بہت حد تک ہم ایچ ٹی پی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کچھ پروٹیکٹو ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جس میں ڈرائنگس یا اسٹیمولس ڈرائنگز استعمال نہیں کی جاتی پکچرز نہیں دکھائی جاتی لیکن اس میں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس کم از کم تین چار ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں آپ ورڈس کو استعمال کرتے ہیں یعنی مجاج کے ہم تصویر دکھائیں ہم دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ جو ہے الفاظ کو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے بالکل ایسے جیسے آپ نے روشاخ میں ایک ایک بلاٹ دکھایا اور آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے یا آپ نے ٹی اے ٹی میں ایک تصویر دکھائی اور کہا کہ اس کے بارے میں کہانی لکھو یا آپ نے ڈرائنگ کہنے کو بنانے کو کہا اور کہا کہ اب ڈرائنگ بناؤ اور آپ نے دیکھا اس ڈرائنگ میں اس شخص کی پرسنالٹی کیسے دکھتی ہے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں کے طور پہ الفاظ پیش کیے جاتے ہیں الفاظ کی ایک لسٹ ایک ایک کر کے آپ الفاظ بولتے ہیں اور ہر لفظ کے جواب میں سبجیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ کہے اس کے جو اسپونٹینئس رسپانسز ہیں وہ انٹرپریٹیشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے جس ٹیسٹ کا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ یا W A with respect to variables like in time popularity content and test responses. Length of رس time is recorded each time the to clarify subject کو ساٹھ الفاظ ایک ایک کر کے پیش کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو ہی ایگزامینر ایک لفظ بولے گا فوراً اس کے جواب میں اس نے کوئی لفظ بولنا ہے اور تصور بنیادی زمپشن یا تصور یا ہے کہ جب ہم ایک اسٹیمولس ورڈ پیش کریں گے تو امیڈیٹلی بغیر سوچے سمجھے جب کوئی لفظ بولا جائے گا وہ لفظ جو ہے اس سبجیکٹ کی یا اس شخص کی انکانشیس کی یا لاشعور کی ترجمانی کر رہا ہوگا سیکنڈ فیز ہی از اگینٹڈ واڈس اینڈ آس ٹو ریپروڈیوسنل ریسپانس ساٹھ الفاظ بہت زیادہ لمبا ٹیسٹ نہیں ہے اس میں بہت کم ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور فوراً ہی اس سے اس کا جو ہے رسپانس یا ریئیکشن لے لیتے ہیں ٹائم اس لیے نوٹ کیا جاتا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جن کے ریئیکشن میں جواب دیتے ہوئے سبجیکٹ نے دیر لگائی وہ کون سے الفاظ ہیں جس کے اوپر وہ اٹکا کون سے الفاظ ہیں جس کے ریئیکشن کے لیے اس کو سوچنا پڑا اور کون سے الفاظ ہیں جن کے اوپر اس کو کچھ سوچنا ہی نہیں پڑا اس نے جو بھی مائنڈ میں آیا وہ بھول دیا وہ بھی اس کے انکانشیس کی نشاندہی کرتا ہے اور وہ انہیبیشن ریزسٹینس رکاوٹیں جو اس نے ایگزبٹ کی یا دکھائیں وہ بھی بہت مدد دیتی ہیں یہ دیکھنے میں کہ اس کے انکانشیس مائنڈ میں کیا ہے اسی طرح کا ایک اور ٹیسٹ جو دلچسپ ٹیسٹ ہے کامنلی استعمال ہوتا ہے وہ sentence completion test incomplete sentence blanks اس میں استعمال کیے جاتے ہیں R I S P Rotter incomplete sentence blank word association test میں ورڈ کے الفاظ جواب میں کچھ بولنے کو کہا جاتا تھا آر آئی ایس پی میں انکمپلیٹ سینٹینس دیے جاتے ہیں اور سبجیکٹ کو وہ مکمل کرنا ہوتے ہیں RISP is standardized and developed in 1950. The test was developed for use with population from grade 9 through adulthood. تو نائنتھ کلاس کے بچوں سے آگے تک آپ اڈلٹس کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آر آئی ایس پی کا پراپر مینوئل موجود ہے manual suggest that response on the test be interpret according to seven categories آپ کوئی جملہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا آئی لائک like. تو آئی لائک کے جواب میں سبجیکٹ جملہ کیسے کمپلیٹ کرتا ہے جو اس کا ریسپانس ہوگا وہ اس کے اندر کی ترجمانی کرے گا جو کیٹیگریز ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے آر آئی ایس پی کے مینوئل کے مطابق وہ family attitudes social and sexual attitudes general attitudes and character traits each response is evaluated on seven point scale ranging from need for therapy good adjustment یعنی انٹرپریٹیشن جو ریسپانسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کی جاتی ہے ان کی بنیاد پہ اس کی ریٹنگ ہوتی ہے کہ کیا یہ شخص ایک بہت زیادہ ویل ایڈجسٹڈ شخص ہے یا اس کو بہت زیادہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے جس کے لیے اس کو ہیلپ کی یا اسٹینس کی ضرورت ہے ٹیسٹ میں چالیس انکمپلیٹ سینٹینس بلینکس ہے اس کا اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ خاصی اچھی طرح سے اس کو بنایا گیا ایک ہے the test may be use for diverse information relating to an interest attitude conflicts needs etcetera تو کافی چیزیں جو ہیں انکمپلیٹ سینٹینس کے ذریعے کور کی جا سکتی ہیں ویک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پروجیکٹو ٹیسٹ جو جیسے باقی کے بھی ہیں اس ٹیسٹ میں بھی اس چیز کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ سبجیکٹ نے جو جوابات دیے وہ کتنے درست تھے بعض اوقات ایسے سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے اس طرح کے جواب دیتے ہیں کہ ان کا مطلب کوئی اور شخص جو ہے کسی اور طرح سے اخذ کر لے تو اس کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سبجیکٹ جو جوابات دے رہا ہے وہ کسی امپریشن مینجمنٹ کے لیے دے رہا ہے یا سچ مچ وہ اس کے جذبات ہیں اور اس کے اپنے خیالات ہیں یہ ایک ویک پوائنٹ ہے ادر وائز یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آر آئی ایس بی ہے یہ ایک اچھا ٹیسٹ ہے بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر جو انکانشیس فیکٹرز ہیں یا کانفلکٹس ہیں کنفیوژنز ہیں اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس قسم کے اور بھی کچھ ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم پرسنالٹی کے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو تھوڑی بہت ویریشن کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ اوریجنل پرانے ٹیسٹوں سے ہی ملتے جلتے ٹیسٹ ہیں تو جو ٹیسٹ روشاہ کے بعد یا ٹی اے ٹی یا سی اے ٹی کے بعد بنائے گئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑے بہت رد و بدل کے بعد انہی ٹیسٹوں کی ایک نئی فارم بن کر ابھرے اسی طرح سے جو ڈرائنگ کے ٹیسٹ ہیں وہ ڈرا اے مین ٹیسٹ ہو یا ڈرا اے پرسن یا ہاؤس ٹری پرسن ان میں کنٹینٹ میں بہت سی سملیرٹیز ہیں اور اسی طرح سے ان کی انٹرپریٹیشن میں بھی بہت سی چیزیں کامن ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہاؤس ٹری پرسن میں تو پرسن کا فگر بالکل مختلف طریقے سے انٹرپریٹ ہو جبکہ ڈرا پرسن میں کسی اور طرح سے تو جو انٹرپریٹیشن ہے اور جو سائیکوپیتھولوجی کی نشاندہی ان ٹیسٹوں کی بیسس پہ ہوتی ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں کافی سملیرٹی پائی جاتی ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کچھ شروع میں تو بہت پاپولر ٹیسٹ رہا ہے آج کل اتنا زیادہ پاپولر ٹیسٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک ایسے سائیکولوجسٹ ہیں جس کی ایک سائیکو ہے اور آپ انکانشیس کو ہی کھوجنے میں اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں بلیو کرتے ہیں تو شاید آپ W A T word association test جو ہے اس کو استعمال کرنا پسند کریں it's a quick tool quick instrument یہاں پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خواہ ہم آبجیکٹو ٹیسٹ آف پرسنالٹی کی بات کریں اور چاہے ہم پروجیکٹو ٹیسٹ کی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک ٹیسٹ تنہا on its own can not be a good tool for decision making ہم ایک ٹیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر کسی شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں اسسمنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر سیریس ڈیسیزن میکنگ انوالوڈ ہو اور اس انسان کی زندگی پر اس ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹیسٹ کو اکیلے استعمال کرنے کی بجائے ایک بیٹری کے پارٹ کے طور پہ استعمال کریں اس کو ہم سپلیمنٹ کریں ممکن ہو تو ہم آبزرویشن کو استعمال کریں انٹرویوئنگ کو استعمال کریں ہو سکے تو ایک سے زیادہ ٹیسٹ استعمال کریں مثال کے طور پہ اگر آپ ٹی دیتے ہیں اور آپ کو اس میں خاص طرح کی ٹینڈنسی اس شخص میں دکھائی دیتی ہے یا اگر آپ نے روشاک دیا تو آپ کو لگا کہ یہ شخص جو ہے بہت زیادہ اگریسو ہے اور اس میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز بھی ہیں جو کہ بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں اس کے اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی تو اچھا ہوگا کہ ہم کوئی اور ٹیسٹ بھی استعمال کریں ایز اے سپلیمنٹ اور یہ دیکھیں کہ کیا اس میں بھی ہمیں وہی ٹینڈنسیز دکھائی دے رہی ہیں جو کہ روشاخ میں جب ہم اس طرح سے کریں گے تو ہماری انٹرپریٹیشن بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی زیادہ کانفیڈینس کے ساتھ ہم کوئی اسسمنٹ کر سکیں گے اور اگر ڈسیزن میکنگ کرنی ہے تو اس میں ہمیں زیادہ ایک شورٹی ہوگی کہ ہم ایک صحیح فیصلہ کر رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات نہ صرف پرسنالٹی ٹیسٹ کے بارے میں صحیح ہے بلکہ ابلیٹی ٹیسٹ کے بارے میں بھی ہم یہی جانتے ہیں اور ہم نے یہی سیکھا ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ کو ایک اکیلے ٹول کے طور پہ استعمال کرنا اتنی اچھی بات نہیں ہے جہاں ممکن ہو ایک سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں استعمال کرنے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ٹیسٹ بیٹریز کا استعمال اکثر و بیشتر کرتے ہیں آئندہ سیشنز میں ہم پرسنالٹی کی اور اس سے ملتی جلتی اور چیزوں کی پیمائش کے بارے میں مزید ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں کے انٹرسٹ اور ٹینڈنسیز وہ کس طرح سے ٹیسٹ کی جاتی ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ